کیا اور واپس نہ آئے ان کی باتوں کی آپ نے کوئی پرواہ نہ کی اس لیے فلما جا اہم کے نیچے لکھا ہے استقلال موسری کیا لکھا ہے موسا علیہ السلام مستقل رہے اور ان کی باتوں کی پرواہ نہ کی اب عربی لفظ ہوگا نیچے اوپر یا حاشیے پر کہیں اے غیر مک تارے سن اے کہاں ہے نیچے لکھا ہے ہاں غیر مختار سن بقول ساحر روح المانی کا ہے یعنی آپ نے پرواہ نہ کی غیر مختار کا میں مطلب نے کوئی پرواہ نہ کر کی آپ نے ان کے ساحر عذاب کی آپ نے کوئی پرواہ نہ کی اور آپ پھر بھی تبلیغ فرماتے رہے سمجھے یہ بات آگے کچھ لکھا ہوا ہے جی۔ ہاگا الطف مما فی بیان القرآن اقول ہاگا الطف یہ تو جی زیادہ لطیف ہے اس جی سے جو علامہ رحم اللہ نے کی ہے اس سے یہ تو جی بہتر ہے اور حضرت علاوہ اس کے یہ بھی ہے کہ سلما جا ہوں بالحق کا منندنا کا لک لو کال اقتلوا ابنا الذين آمنوا کال اقتلوا ابنا اللہ دینا آمن ماہو تو فرعون کہہ رہا ہے اور اس کے حواری کہہ رہے ہیں نا فرعون اور اس کے حامان وغیرہ یہ کہہ رہے ہیں تو جب ان کے بقول عوام کے پاس گئے تو کالب طلو ابنا اللہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں عوام یہ تو عوام نے نہیں کہا یہ تو خواص نے کہا تھا کچھ سمجھ آیا ہے کال طلو ابنا اللہ دینا آمنو ماہو جو ہے یہ کس نے کہا تھا خواب نے عوام نے نہیں کہا تھا تو پھر یہ کہنا کہ فلم عوام کی طرف ہے یہ غلط بنتا ہے سمجھ آیا بار بار وہی ہے کہ آپ نے کوئی پرواہ کی تبلیغ جاری رکھی فلم بن حق پر جب کہ آئے حضرت ان کے پاس حق لے کر من ہماری طرف سے ابنا اللہ معه تدبیر انفداد غلبہ موسویہ نمبر اول طرف دیکھو انہوں نے اب حضرت موس علیہ السلام کے غلبے کے انسداد کی تدبیریں شروع کر دی کہ یہ جو دن ب دن بڑھتا جاتا ہے اس کے مرید اور شگرد بڑھ رہے ہیں لوگ اس کے ہاتھ پر ایمان قبول کر رہے ہیں اس کے غلبے کے انسداد کی تدبیر کرو غلبے کے ان سے کی تدبیر کرو کہ غلبہ اس کا روکو اور بند کرو اس کے غلبے کو انہوں نے مشورہ کیا بیٹھے آپس میں مشورہ کر لیں پہلا مشورہ یہ ہوا کہ بس وہی کام پھر شروع کرو ان کے بیٹے قتل کرنا شروع کرو سمجھا ان کے بیٹے قتل کرنا شروع کرو تاکہ اس کے مرید کم ہوئے لوگ دیکھیں کہ جب ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے تو ہمارے بیٹے ذبے کر دیے جائیں گے تاکہ وہ لوگ اس سے دور ہو جائیں اور ایمان قبول نہ کریں تدبیر انسداد غلبے موسویہ نمبر لکھا ہے کال کہنے لگے بطور مشورہ کے کالو پر بطور کال کا کالو بطور مشورہ کے کہنے لگے قتل کرو تم بیٹوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ساتھ اس کے اور زندہ چھوڑو ان کی عورتوں کو حضرت بات یہ ہے سمجھے بات کہ یہ قتل کا مشورہ جو ہے نا قتل ابنا والا یہ دو دفعہ ہوا ہے کتنی دفعہ ہوا ہے دو دفعہ پہلی دفعہ موسا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے پہلے اور جب نجومیوں نے اس کو کہا تھا انشاءاللہ شاء آئے گا باقاعدہ کے اندر پڑھیں گے موسا علیہ السلام کی ولادت با شہادت سے پہلے انہوں نے ایک مشورہ کیا تھا اور اس پر عمل بھی کیا چنانچہ ہزار ہاں بیٹے اسریلیوں کے ذمہ کرائے گئے اور دوبارہ مشورہ اب ہو رہا ہے علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد پہلے مشورے پر عمل ہوا تھا اور ہاں لڑکے ان سے ذمے بھی ہوئے تھے اب کی بار اس مشورے پر عمل نہیں ہوا عمل کیوں نہیں ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انشاءاللہ سورہ آراف میں آئے گا کہ ان کو مختلف عذابوں میں مبتلا کر دیا سارس اللہ علیہ طوفان قملفاظ طوفان والجرادہ اس کے یہ عذاب آئے مختلف قسم کے یقین بعد دیگرے ان پر عذاب نازل ہوتے رہے اور ان کے اندر وہ مشغول رہے اور اس مشورے پر عمل نہ کر سکے بات سمجھیے کہنے لگے قتل کرو تم بیٹو ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا ساتھ حضرت کے بستہ اور زندہ چھوڑو ان کی عورتوں کو بستہ نسا عورتوں کو تم قتل نہ کرو عبارت لکھی ہوگی کہ باوجود اندیشہ نہ ہونے کے کہ باوجود اندیشہ نہ ہونے کے خدمت گری کے کام آئیں گی باوجود اندیشہ نہ ہونے کے ایک تو عورتوں سے اندیشہ نہیں ہے کہ وہ ہماری حکومت کے کا تختہ الٹیں گی اور دوسرے یہ ہے کہ ہم ان سے خدمت لیں گے گھر کے اندر کام کاج کریں گی ہمارے سمجھا نا بھی جی؟ مفت میں جو ہے وہ نوکر نوکرانیاں مل جائیں گی ہمیں اس لیے ان کو قتل نہ کرو اور زندہ چھوڑو تم ان کی عورتوں کو مما قید القافرین اللہ فضل مما قید القافرین حضرت ادخال الہی ہے کیا ہے الہی اصطلاحات میں پڑھ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی قصہ یا کسی کا کلام نقل کر رہے ہوتے ہیں تو درمیان میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیتے ہیں وہ بات اس قصے کا حصہ نہیں ہوتی لیکن متعلق ضرور ہوتی تو یہاں بھی اس طرح یہ الہی ہے یہ ایک سوال کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ فرعون کو اس تدبیر سے کوئی فائدہ ہوا اللہ نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہوا بما قید القافرینا اور نہیں تھی تدبیر کافروں کی مگر نری بیکار مگر بیچ بیکاری کے مہگ بے اثر اب بیان القرآن سمجھا کہ وہ بالکل بے اثر مار تھی ان کا کوئی فائدہ نہ ہوا یہی ہے نا میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ اس مشورے پر عمل نہ کر سکے اب کی بات وکال افرآ تدبیر ثانی کیا لکھا ہے پہلی تدبیر کیا تھی کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرو اب کہتے ہیں میاں درخت کی ٹہنیاں کاٹو گے تو اور اس سے زیادہ ٹہنیاں نکلیں گی خود درخت کو جڑ سے نکال دو سمجھا خود موسا علیہ السلام کو قتل کرو اور کہنے لگا پھر آؤں چھوڑو تم مجھے قتل کرتا ہوں میں موسا علیہ ہوں سلاد والسلام کو مرد طرف سے سمجھ لو بات یہ جو کہہ رہا ہے ضروری مجھے چھوڑو میں قتل کرتا ہوں موسا علیہ السلام کو کیا اس کے وزیر مشیر اس کو منع کرتے تھے کہ وہ کہتا ہے ضروری مجھے چھوڑو سمجھا یا یہ حقیقت پر معمول نہیں ہے اس میں علماء کے دو قول ہیں کتنی کال ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ واقع اس کے وزیر مشیر اس کو منع کرتے تھے کہ علیہ السلام کو قتل وہ منع کرتے تھے اس وجہ سے یہ کہتا ہے ضروری مجھے چھوڑو میں قتل کرتا پھر وہ کیوں منع کرتے تھے تو اس کے آگے دو وجوہات بیان کی گئی ہیں کتنی دو ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم اس کو قتل کریں گے تو لوگ ہماری لوگوں میں ہماری بدنامی ہوگی کہ دیکھو ایک ملا سے ڈر کر اس کو مار ڈالا ایک ملا سے ڈر کر اس کو مار ڈالا جو بغیر اسباب کے تھا بغیر کسی ہتھیار کے تھا اکیلا تھا خالی ہاتھ تھا اس کو اس سے ڈر گئے اور اس کو مار ڈالا سمجھا جی ہماری بدنامی ہوگی ہماری کیا ہوگی بدنامی ہوگی بےسی ہوگی ہماری کہ ایک عام آدمی سے ڈر گئے اور اس کو مروا ڈالا اور پھر ایک نقصان یہ بھی ہوگا کہ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کے دین کے اندر دھڑا دھڑ داخل ہونے لگ جائیں گے لوگ سمجھیں گے کہ جو شاید حق پر تھا یہ کیا تھا حق پر تھا اس لیے اس کو مروا ڈالا ان ایسا ہوا کرتا ہے عام طور پر ایک کال تو یہ ہے دوسرا کال یہ ہے کہ نہ وہ وزیر مشیر جو تھے وہ یقین کر چکے تھے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے وہ یقین کر چکے تھے کہ یہ بچہ بہا بے وقت ان خوش ہو ان کے دل یقین کر چکے تھے کہ یہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے اور انہوں نے موجدات دیکھے اور وہ دل میں ڈرتے تھے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے اگر اس کو قتل کیا گیا تو ہم تباہ ہو جائیں سمجھا اس لیے وہ اس کو منع کرتے تھے کہ اس کو قتل نہ کریں بات نہیں یہ ایک تو یہ ہے کہ واقعات وہ منع کرتے تھے اس لیے وہ کہہ رہا ہے ضروری دوسرا قول یہ ہے کہ کسی نے منع اس کو نہیں کیا تھا کسی نے اس کو منع نہیں کیا تھا کوئی نہیں کہتا تھا کہ پتہ لگا یہ تموی ہے کہ لوگوں کو اوپر لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ بابا مجھے وزیر مشیروں نے منع کیا ہوا ہے ورنہ میں تو کبھی کا قتل کر چکا ہوتا حالانکہ وہ نام مراد اندر سے حضرت موسا علیہ السلام سے اتنا ڈرتا تھا بعض روایات میں اس طرح آتا کہ یبول و کما قبول الحما و کما قبول الحما جب حضرت اس کے دربار میں جاتے اور اس کو تبلیغ کرتے تو حضرت کا اتنا روپ پڑتا تو اس کا پیشاب نکل جاتا تھا سمجھا جی تو وہ ڈرتا تھا مرعوب تھا حضرت سے لیکن اوپر اوپر سے ایسے کرا یہ مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے نہ منع کرو میں اس کو قتل کرتا ہوں میں یہ تموی ہے یہ حقیقت پر معمول نہیں ہے یہ کالا فرعونوں پر لکھا ہے تمہارے پاس اما حقیقت اما ہاں, ہاں، اما حقیقت و وہ خوف او ہوا یا تو یہ حقیقت ہے اور انہوں نے منع کیا تھا ملامت کے ڈر سے کالا صاحب روح ہے الظاہر ہو وہ ہوں صاحب الروح کہتا ہے کہ ظاہر یہ کہ یہ کیا ہے تموی ہے تموی کا منع ہوتا ہے اندر سے کچھ اور اوپر سے کچھ اور سمجھا ہے وہ کالا فراؤن ہو اور کہنے لگا فراؤن ضروری اقتل موسا مجھے چھوڑو میں قتل کرتا ہوں موسا نہیں کرام کو ول ید ہو اب ہو اور پڑا پکارے اپنے رب کو اور پڑا پکارے اپنے رب کو پھر آؤں کے بارے میں دو کال ہیں ایک کال علماء کا یہ کہ یہ داری تھا خدا کا منکر تھا داڑھی تھا اور خدا کا اور بہت سارے علماء اس طرح کہ خدا کا منکر نہیں تھا قائل تھا لیکن چونکہ تھا نا فرعون سمجھا فرعونیت تھی اس کے دماغ کے اندر اس لیے پرواہ نہ کرتا اور ایسے جملے تو متکبرانہ بولا کرتا تھا آنا رب کو کہتا تھا ورنہ وہ بت پرست تھا اور گائے کی عبادت خود بھی کرتا تھا لوگوں سے بھی کرواتا تھا گائے کی سمجھ رہے ہو دوسرا قول یہ ہے ول جد ربا ہو یہ متکبرانہ لگ رہا ہے اس کے اور چاہیے پڑا پگارے اپنے رب کو امداد کے لیے کس کے لیے انی اخاف ہو بدیلا دینا وجہ قتل نمبر اول خطرہ مذہبی نہیں لکھا ہوا وجہ قتل وجہ قتل اول آگے لکھا ہوا بدلا کا خطرہ مزہ مذہب حضرت سیاسی لوگ بڑے چالاک ہوا کرتے ہیں ہاں جی؟ ایسی بات چھوڑتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ عوام اس پر قوم کٹھی ہو جائے گی سمجھا جی یہ بےمان جو تھا اس نے دو باتیں کی یہ سمجھتا تھا کہ قوم دو چیزوں پر جان قربان کرتی ہے کتنی چیزوں پر ایک مذہب پر اور ایک ملک پر مذہب پر اور کہتا ہے میں اس کو چو قتل کرتا ہوں مجھے دو خطرے ہیں کتنی خطرے ہیں ایک خطرہ مجھے یہ ہے کہ یہ تمہارا مذہب تبدیل کر دے گا یہ تمہارا مذہب کا چاہے دشمن ہے یہ سمجھا تاکہ عوام میرے ساتھ ہوئے اور اس کے ساتھ چھوڑ دے اور دوسرا وہ کہتا ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ تمہارے ملک پر قبضہ کرے گا کیا کرے گا ہاں اس کا ارادہ ہے کہ میں بادشاہ بنوں مملکت کا مالک میں بنوں یہ نوکر قوم کا آدمی ہے سبت قوم جو ہماری نوکر اور غلام قوم ہے یہ ہمارے اوپر چڑھائی کر کے ہماری مملکت چھیننا چاہتے ہیں اصل میں اور انہوں نے ترتیب بنائی ہے کہ یہ جائے گا نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر قوم اس کے پاس جمع ہو جائے گی اس طرح جماعت تیار ہوگی اور یہ حملہ کر کے جو ہے یہ غلبہ حاصل کر لے گا یہ یہ تمہارے مذہب کا بھی دشمن ہے اور تمہارے ملک کا بھی دشمن ہے اب دیکھو انی اخاف ہو دینا وجہ قتل نمبر اول خطرہ بے شک میں خطرہ کرتا ہوں ایو بدیلا دینا کم یہ کہ تبدیل کر دے گا مذہب تمہارے کو تمہارا مذہب تبدیل کر دے گا کہ بت پرستی چھڑا کر خدا پرستی پر لگا دے گا لکھا ہے بت پرستی چھڑا کر خدا پرستی پر لگا دے گا بت پرستی چھڑا دے گا خدا پرستی پر تمہیں لگا دے گا حقانی کا حوالہ ہے اور بدیلا دینا کم پر یہ کھڑا ہے وہ حاشیے پر عبارت کھڑی ہے حاشیے پر ہے دکھائے تم اللہ تم آلے میں نے عبادت الفنا ہے اور عبادت ہے ائو کئی ما انتم علیہ ائو یہ کہ تبدیل کر دے گا وہ مذہب جس پر تم ہو بکانو یا بدون ہو و یا بدون اصنامہ اس کی بھی عبادت کرتے تھے اور بتوں کی بھی عبادت کی اب کرو مانا بے شک میں خطرہ کرتا ہوں جو کہ تبدیل کر دے گا تمہارے مذہب کو کہ بت پرستی چھڑا کر خدا پرستی پر لگا دے گا او زہرا نمبر دو خطرہ ملکی نمبر دو خطرہ ملکی کے کے تبدیل ظاہر کرے گا بیج زمین کے فساد کو کس طرح یا کم از کم اپنی پارٹی بنا لے گا یا کم از کم اپنی ساتھی بنا لے گا ظاہر کرے گا زمین میں فساد کو وقال موسا انی اور تو بربی و رب استمداد موسوی طریقہ ہے استمداد موسوی آپ نے جب یہ سنا کہ میرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں آپ نے کہا اور فرما السلام نے بے شک میں پناہ میں آ چکا ہوں ساتھ اپنے رب کے اور تمہارے رب کے میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ اپنے رب کے اور تمہارے رب کے من کل متقبر لا یؤمن بیوم الحساب انی عوض تو و بے ربی پر یہ عبارت ہے مطلب یہ کہ میرا حافظ اللہ ہے مطلب یہ کہ میرا حاصل اللہ ہے تائید انی عوض تو بے ربی و رب انجم سمجھا سی بے شک میں پناہ میں آ چکا ہوں ساتھ اپنے رب اور تمہارے رب کے من کل متکبر لا یؤمن بے یوم حساب طرف دیکھو حضرت انسان کے دل میں تشاوت جب پیدا ہوتی ہے نا انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے سیاہ ہوتا ہے تو جب انسان ظلم شروع کر دیتا ہے کیا شروع کرتا ہے ظلم جو ہے یہ کساوت کا نتیجہ ہے کساوت کا کیا ہے نتیجہ ہے اور کساوت تلبیہ پیدا ہونے کے دو سبب ہیں کتنی سبب ہیں دو ایک سبب تو ہے کیبر کیا ہے کیبر انسان کے دل میں جب تکبر آتا ہے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور باقی ساروں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تو پھر انسان لوگوں پر تک اپنا ظلم شروع کر دیتا ہے کساوت قلبیہ کا ایک سبب کیا ہے کیا ہے تکبر اور کبر ہے دل کے اندر جب کبر پیدا ہوتا ہے تو انسان کا دل سیاہ ہوتا ہے اور پھر ظلم شروع کر دیتا ہے اور دوسرا سبب اساوت کا جو ہے عقیدہ قیامت ہے قیامت آج آدمی عقیدہ کا عقیدہ جب انسان کا نہیں ہوتا تو پھر بھی انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے سخت ہو جاتا ہے اور ظلم شروع کر دیتا ہے کیونکہ جو انسان قیامت سے ڈرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا حساب و کتاب سے ڈرے گا اور وہ ظلم نہیں کرے گا جو انسان قیامت کا سیرے سے قائل ہی نہیں ہے اللہ کو جواب دینے کا قائل ہی نہیں ہے ظاہر ہے وہ ظلم کرے گا سمجھا نا اس لیے اب منکل متکبر ان پر لکھا ہوا ہے سباب ظلم اول کساوات لکھا ہوا ہے سباب ظلم اول کساوات کلبی باوجا اور لا جو منو پر نمبر دو ہے جزا سباب ظلم نمبر دو اگلے تقویز جزا تقریب جزا لکھ لو ظلم نمبر دو کے ساتھ تقریب جزا کرو من کل متکبر ہر متکبر سے جو نہیں ایمان لاتا دن حساب سمجھا تکبر بھی ہے اس کے دل میں اور حساب کے دل پر بھی اس کا ایمان نہیں آئے وہ اوپر دکھا سراون بغیر بالکل متقبر کا نہیں لکھا ہوا سراون کا لکھا ہے ہاں؟ ہاں؟ اچھا وہ متقبر کا مانا ہے سمجھا سر لکھ لو فرعون فرعون و غیر بالکل ان پر لکھ لو بس ہر متکبر سے جو نہیں ایمان لاتا دن حساب پر وقال رجل مومن من آل فرعون اجابت الہیہ کیا لکھا ہے اجابت الہیہ طرف دیکھو فرعون کا چچا داد بھائی تھا تھا تو وہ پہلے تھے مومن موسا علیہ السلام پر اس نے ایمان لایا ہوا تھا لیکن وہ بےمان فرعون کے ڈر سے ایمان کو چھپاتا تھا بیچارہ آج جب اس نے سنا کہ یہ ظالم بےمان جو ہے موسا علیہ السلام کے قتل کے خود مشورے کر رہا ہے تو اب اس سے نہ رہا گیا وہ کھڑا ہو گیا سمجھا سر اور اس نے تقریر شروع کر دی اللہ پاک نے موسا علیہ السلام کی یہ دعا انی عوض تو بے ربی و رب کو حساب یہ دعا منظور فرما لی اور اجابت فرما لی اور پھر ان کے گھر کا بندہ کھڑا کر دیا سمجھ رہے ہو اس لیے لکھا یہ اجابت الہیہ ہے یعنی آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے اور یہ پھر ان کے گھر کا آدمی حضرت کی تائید کے اندر کھڑا ہو گیا سمجھ رہے ہوئے حضرت یہ رجل المومن جو ہے کہتے ہیں دو کال ہیں ایک کال یہ ہے کہ یہ وہی رجل المومن ہے جو آج سے پہلے انشاءاللہ شاء اللہ سورج میں آئے گا اور جب موسیٰ علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے آپ نے وہاں فرعون کے باورچی کو قتل کیا تھا وہ مکہ مارا تھا اور وہ مر گیا تھا فضا کا رہو موسا فقضا علیہ اس وقت فرعون بے ایمان نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ کیا تھا تو یہ بھاگ کر حضرت کو آ کر اطلاع کی تھی کہ اخرج جی، انی ان من ملنداسہین میں تیرے لیے خیر خواہ ہوں انل یا کا لے اب لیو کا فخر ان من الناسین یہ وہی آدمی ہے سمجھا نا کہ آج سے دس پندرہ سال پہلے اس وقت بھی اسی نے خیر خائی کی تھی اور آج جو حضرت کی تائید میں کھڑا ہو رہا ہے یہ بھی وہی ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ ہے وہ بندہ جو تھا وہ اور ہے یہ بندہ جو ہے یہ اور ہے بہرحال اس رجل مومن نے تین تقریریں کی ہیں کتنی تین تقریریں کی ہیں پہلی تقریر جو ہے وہ نرم ہے دوسری تقریر کچھ سخت ہے تیسری تقریر اور دیا جاتا ہے اور یہ فرعون کا میں نے کیا کہ یہ تھا چچا بھائی تھا وقال رجل مؤمن حضرت لکھا ہے اجابت الہیہ اور لفظ لکھا ہوگا تقریر اول طریقہ ہے اور کہا جون نے لوگوں کا یہ مشورہ سن کر لوگوں کو کہا لوگوں کو یہ مشورہ لوگوں کا یہ مشورہ سن کر کہا ایک جوان نے مومن جو مومن تھا یہ پہلی سی ہے من آل فراؤن یہ دوسری سی آ گئی آل فراؤن سے تھا جب تم ایمان ہو اب تک چھپاتا رہا تھا اپنے ایمان کو اب تک نہیں چھپاتا رہا تھا اپنے ایمان کو جب تموں کے نیچے اب تک لکھا ہوا ہے اب تک چھپاتا رہا تھا اپنے ایمان کو میری طرف دیکھو ایک بات سمجھانی ہوگا ضرور اس رجل کی تین ففتیں ذکر کی گئی ہیں کتنی ففتیں تین پہلی صفت ہے مومن دوسری صفت ہے بن آل فرعون اور تیسری صفت ہے یا تو وہ ایمان ہو کتنی سفتیں آ گئی پہلی صفت جو مومن ہے اس کو مقدم ذکر کیا گیا یہ تو اس کا مقدم کرنا صحیح ہے کیونکہ ایمان جو ہے یہ اشرف الاوصاف ہے ایمان والی صفت کیا ہے اشرف الاوصاف ہے ساری صفات سے اچھی اور عمدہ صفت ایمان والی ہے اس لیے اس کو مقدم کیا گیا اس کی تقدیم تو بالکل درست ہے سوال یہ ہے کہ یک تو وہ ایمان ہو کو مؤخر اور من آل فرعون کو مقدم کیوں کیا گیا یک تم و ایمان ہو کو مقدم کر دیا جاتا یوں بولا جاتا یک تم ایمان ہو من عل فراؤن یق تم ایمان ہو یوں کیوں نہیں کہا گیا من آل فرعون کو مقدم اور یک تم ایمان ہو کو مؤخر کیوں کیا گیا ہے سوال سمجھ آیا ہے جواب ارض کر رہا ہوں جواب یہ ہے کہ اگر من آل فرعون کو مؤخر کر دیا جاتا تو بظاہر یہ معلوم ہوتا کہ یہ جار میں ضرور جب تمہوں کے متعلق ہے کس کے متعلق ہے مانا ہوگا جب تم ایمان ہوں من آل فرعون چھپاتا رہا تھا اپنے ایمان کو آل فرعون سے چھپاتا رہا تھا اپنے ایمان کو ایک مسئلہ سمجھ آتا کہ وہ اپنے ایمان کو چھپاتا رہا تھا باقی یہ کہ فراؤن کا رشتہ دار تھا یا نہیں تھا یہ مسئلہ سمجھ نہ آتا یہ مسئلہ سمجھ ایک بات سمجھی جاتی یب تو میں ایمان ہوں من آل فراؤن چھپاتا رہا تھا اپنے ایمان کو آل فراؤن سے یہ مسئلہ سمجھ آتا کہ وہ آل فراؤن سے اپنے ایمان کو چھپاتا رہا تھا باقی یہ کہ فراؤن کا رشتہ دار تھا یا نہیں تھا یہ مسئلہ سمجھ نہ آتا اب جب کہ من آل فرعون کو مقدم کر دیا جب تو ایمان ہو کو موخر کر دیا تو یہ تو الگ الگ سفتیں بن گئی جب وہ ایمان ہو الگ اور من آل فرعون الگ المومن جوان ایمان والا تھا من آل فرعون فرعون کا رشتہ دار تھا جب تم ایمان ہوں چھپاتا رہا تھا اپنے ایمان کو اب یہ دو باتیں الگ الگ معلوم ہو گئی ایک یہ کہ وہ فرعون کا رشتہ دار تھا دوسرا یہ کہ آج تک اپنے ایمان کو چھپاتا رہا تھا اب دیکھو من آل فرعون آل فرعون سے جب تم ایمان ہو اب تک چھپاتا رہا تھا وہ اپنے ایمان کو اتا رجلا اب تقریر کا یہ پہلا حصہ شروع ہو رہا ہے پہلی تقریر کا پہلا حصہ ہاں اس لیے لکھا ہے حصہ اتا ہاں تر رجلا آیا قتل کرنا چاہتے ہو تم ایک جوان کو رب اللہ محض اس بات پر کے کہتا ہے میرا پروردگار نفع نقصان کا مالک صرف اللہ پاک آپ ہے اس بات پر تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو غلط بات یہ ہے کہ یہاں تین استباد ہے کتنی تین استباد ہے پہلا استباد ہے اتپ تو لون الگ ہے اوپر سمجھ لو پھر اندر آسانی رہے گی کہتا ہے کہ بعد مجرموں کو سزا دی جاتی ہے لاٹھی لگائی جاتی ہے چابک مارے جاتے ہیں بعد مجرموں کو سزا دی جاتی ہے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو تم اس کو سزا دے رہے ہو اور سزا بھی کون سی قتل والی سزا بھی کون سی قتل والی قتل والی سزا یہ چاہے بڑی در عقل ہے قتل والی سزا کیا ہے کیونکہ یہ آخری درجے کی سزا ہے سمجھا نا صحیح اس سے پہلے جو سزائیں ہیں وہ تم نہیں دیتے اور تم قتل والی سزا دینا چاہتے ہو یہ کیا ہے استباع کیا ہے بھائی ہاں اب دیکھو نیچے لکھا ہے استباع اول یعنی سزا بھی قتل کی کوئی اور سزا نہیں دیتے جیل میں نہیں ڈالتے چابک نہیں مارتے ملک بدر نہیں کرتے سزا بھی کون سی دے رہے ہو قتل والی دے رہے ہو آیا قتل کرنا چاہتے ہو تم رجولا ایک جوان کو رب اللہ یہ استباد نمبر دو ہے دیکھو کہتا ہے اول تو قتل کرنا بعید ہے پھر قتل بھی اس لیے نہیں کہ اس نے زنا کیا چوری کی ڈاکہ ڈالا نہیں نہیں نہیں قتل بھی صرف اس بات کا کہ وہ کہتا ہے رب اللہ کیا کہتا ہے کہ میرے نفع نقصان کا مالک کون ہے صرف اللہ ہے پر یہی اس کا جرم ہے اس لیے قتل کر رہے ہو یہ دوسرا استعمال ہے رب اللہ نمبر دو نیچے لکھا ہے محض اس بات پر لکھا ہے نہیں لکھا محض اس بات پر کہ کہتا ہے رب اللہ میرے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ پاک ہے اس بات پر تم قدر کر رہے ہو اس کے بعد نمبر تین چلتا ہے اس کے بعد نمبر تین ہے چلو بھائی خالی دعویٰ ہوتا تو پھر بھی تم کہتے کہ صرف اس کا دعویٰ ہے وہ تو بینات لے آیا ہے چلے آیا ہے قانون ہے کہ جس آدمی کی بات مدلل ہوئے اس کو تسلیم کرنا چاہیے اس کو تسلیم کرنا چاہیے نہ کہ انکار کرنا چاہیے اور حالانکہ تاکہ آیا ہے تمہارے پاس بل بینات نات کے ساتھ والدح دلائل دیکھوں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پروردگار کی طرف سے وہ واضح دلائل بھی لے آیا ہے بل بینات پر یہ عبارت ہے منل موجات واطل کثیرت من المعجزات بل استدلالات القثیرت موج اور بہت سارے استدلالات لے آیا یہ روح المانی کی عبارت ہے لمع علوسی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سمجھا نا لگی جی؟ موجزات اور استغلالات کثیرہ لے آیا ہے وہ کا دے باز یہ ایک حصہ تقریر کا ختم ہو گیا ان یقول رب اللہ وقت جا کم مقدہ یہ ایک حصہ تقریر کا ختم ہو گیا روایات میں آتا مفترین خیراؤ نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت علی یہ مومن آل فرعون ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے حضرت نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا ابو بکر صدیق نے مکے کے لوگوں کو کہا تھا نا حضرت کو وہ تنگ کر رہے تھے پورا چھڑوایا بھی اور یہ بات بھی کہی دو آدمیوں نے یہ کالمات کہے مجھے بتاؤ ان دو میں سے افضل کون ہے وہ مومن آل فرعون یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کس نے حضرت علی رضی اللہ انہوں نے کہا حضرت آپ بتاؤ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ افضل ہے ابو بکر صدیق کیا ہے کیوں بڑی عجیب وجہ بیان فرمائی آپ نے فرمایا کہ اس مومن آل فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے جب تم ایمان تو پہلے قبول کر چکا تھا لیکن آج تک اپنے ایمان کو چھپاتا رہا تھا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب سے ایمان لایا کوئی سورج ایسا طلوع نہیں ہوا کہ ابو بکر نے اپنے ایمان کو چھپایا کبھی انہوں نے اپنا ایمان چھپایا پہلے دن سے ظاہر کر دیا اس لیے ابو بکر صدیق کا درجہ اس آل فرعون سے زیادہ سے فَعَلَيْهِ حصہ دوم ہے پہلے اوپر مطلب مجھ سے سمجھ لو پھر اندر ترجمہ جمع کرتے رہیں گے انشاءاللہ بڑی عجیب بات اس نے کہی ہے کہتا ہے میاں علیہ السلام تسلیم کو تم تو قتل کرتے ہو اگر ہے علیہ السلام کیا چاہے جھوٹا اور کاذب ہے تو پھر بھی قتل نہ کرو اور اگر سچا ہے پھر بھی قتل قتل کسی حال میں فائدہ مند کیوں اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے خدا خود اس کو ہلاک کرے گا کیا سمجھ رہے ہو اگر یہ جھوٹا ہے تو قتل کرنے کی ضرورت خدا خود اس کو ہلاک کرے گا اور اگر یہ سچا ہے تو پھر تو قتل اور زیادہ مضر ہے پھر تو قتل اور زیادہ مدر ہے اگر قتل کرو گے تو خدا کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا سچا ہے پھر بھی قتل نہ کرو جھوٹا ہے پھر بھی قتل نہ کرو جھوٹا ہے پھر بھی قتل نہ کرو کیونکہ کیونکہ خدا خود اس کو ہلاک کرے گا تمہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر سچا ہے تو پھر تو قتل کرنا اور زیادہ نقصان دہ ہے اس لیے کسی حال میں اس کو قتل نہ کرو دیبل ایکو کے نیچے لکھا ہے بل فرد جی. ان کے نیچے چل کا ہے اور بل فرض اگر ہے یہ جھوٹا سالے کا دے تو بس اوپر اس کے پڑے گا جھوٹ اس کا اوپر اس کے پڑے گا جھوٹ اس کا نیچے لکھا ہے بابجہ مخضول من اللہ ہونے کے قتل فضول بابجہ مخضول من اللہ ہونے کے قتل فضول ہے کیونکہ وہ خود اللہ کی طرف سے رسوا کر دیا جائے گا تمہیں اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے باب مخضول من اللہ ہونے کے قتل فضول ہے اور بالفرد فرد اگر ہے وہ جھوٹا تو پپو پر اس کے پڑے گا جھوٹ اس کا تمہیں قتل کی ضرورت نہیں ہے کو فاد اور اگر ہے یہ سچا اور اگر ہے یہ سچا پھر قتل اور زیادہ مضر ہے پھر قتل اور زیادہ مضر ہے پھر تو قتل اور زیادہ مضر ہے کیوں جو فد کم باد اللہ دی جائے کم پہنچے گا تمہیں باد الدی کے نیچے لکھا ہے سارا نہ صحیح کچھ تو ضرور سارا نہ صحیح وضاحت میں کرتا ہوں آپ ان شاء اللہ پہلے ترجمہ کر لو پہنچے گا تمہیں سارا نہ صحیح کچھ تو ضرور وہ عذاب جو جائے تو کم پیش گوئی کرتا ہے تمہیں جس کا وہ وعدے دیتا ہے اور پیش گوئی کرتا ہے وہ عذاب تمہیں ضرور آئے گا اس لیے قتل بالکل نہ کرو اس کو سمجھیے یہ بات اچھا اب حضرت دو باتیں سمجھ لی ہے یہاں پہلی بات یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کالا رجل کالا راج مومن مومن جو تھا وہ اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان تھا اس کے دل میں وہ موسا علیہ السلام کی رسالت پر بھی ایمان لاتا تھا خدا کی وحدانیت کی آمد ہر چیز کو مانتا تھا لیکن یہ جو کھڑا ہے وہ ایا کو کادے بن وہ کو سادے بن ان بول رہا ہے اگر جھوٹا ہے اگر سچا ہے ان تو آتا ہے ہمیشہ شک کے لیے ان کس کے لیے آتا ہے شک کے لیے آتا ہے امور محتملہ کے اندر آیا کرتا ہے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یقین نہیں تھا بلکہ شک تھا یقین نہیں تھا بلکہ شک تھا اور شک جو ہے وہ تو کفر ہے شک کیا ہے سوال آیا ہے پھر عرض کر رہا ہوں رجل مومن ان کے لفظ مومن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایمان والا تھا اس کو وحدانیت خدا بندیہ پر اور مسا السلام کی رسالت پر قیامت پر سب چیزوں پر ایمان تھا لیکن یہاں جو بول رہا ہے ای یا کو دن ای اکوقاد کل میں ان بول رہا ہے اور کل میں ان ہے امور محتملہ مشکوکہ میں آیا کرتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو خود کو شک تھا اور رسالت اور توحید میں شک کرنے والا کون ہوتا ہے کافر ہوتا ہے سوال سمجھ آیا ہے جواب جواب یہ ہے کہ وہ مومن تھا اور اس کو حضرت کی رسالت اور خدا کی وعدہ نے یقین تھا جس طرح اللہ نے فرمایا کالا آ رہی یہ بات تو ان کو اور ان کو ان بول رہا ہے یہ جو کہہ رہا ہے یہ اس لیے نہیں کہ اس کو خود کو شک تھا نہ یہ دعوت کا ایک طریقہ اس نے اختیار کیا ہے دعوت کا ایک نرم گفتگو وہ کر رہا ہے سمجھا اور تدریجن وہ بات کو پیش کر رہا ہے اس لیے ان ان بول رہا ہے یعنی مخاطب کا لحاظ کر کے اس نے یہ کلمہ بولا ہے ورنہ اس کو خود کو یقین تھا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں بات نہیں پھر جواب دے رہا ہوں کہ وہ خود جو تھا وہ مومن تھا اور اس کو یقین تھا کوئی شک و شبو نہیں تھا یہ جو ان بول رہا ہے یہ دعوت کا ایک اس نے انداز اختیار کیا ہے مخاطبین کو قائل کرنے کا ایک اس نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ اس طرز پر اس نے گفتگو کی ہے کہ اگر جھوٹا ہے اگر سچا ہے اس لیے نہ کہ خود کو شک تھا بلکہ مخاطبین کو سمجھانے کے لیے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے سمجھ رہے ہو اس کو کہا جاتا ہے تلطیف فی دعوت کیا کہا جاتا ہے نبی علیہ السلاط و تسلیم کا فرمان قرآن پاک میں منقول ہے قل ان کان علی الرحمان والد فان اول قل ان قان علر رحمان تو فرما دے اگر رحمان کا کوئی ولد ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی بولو تو صحیح میں اس کی کیا کرتا عبادت کرتا تو اب ان کا ان بول رہے ہیں نا تو کیا مطلب ہے کیا نبی علیہ السلام کو شک تھا کہ اللہ کی اولاد ہے حالانکہ حضرت کو تو یقین تھا کہ اللہ کی کوئی اولاد لم یلد ولم یولد یہ ان کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے کہ میاں میں زد نہیں کر رہا میں حقیقت پر محمول بات کر رہا ہوں اگر اللہ کا کوئی اولاد ہوتی تو میں خود اس کی عبادت کرتا سمجھا میں عبادت نہیں کر رہا کسی کی معلوم ہوا اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے جہاں بھی ایسے ہے اس لیے اگر انیا کو کاغذ بن پر لکھا ہے یہ تل دعوت و تدریج فل ہدایت ہے ہاشیے پر ہے ہاشیے پر اوپر لکھا ہے اوپر اوپر لکھا ہے کرو مانا و انجا کو کا اور اگر ہے یہ جھوٹا تو کالے ہے کادے بو اوپر اس کے پڑے گا جھوٹ اس کا اور اگر ہے یہ سچا پھر قتل اور زیادہ مضر ہے پھر قتل اور زیادہ مضر ہے کیوں جی جو سب کم باد الگی جائے گا پہنچے گا تمہیں کچھ وہ عذاب جو پیش گوئی کرتا ہے وہ باغ الگی پر ایک سوال ہے دیکھو سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ سچا ہے تو تمہیں وہ کچھ عذاب پہنچے گا جس کا یہ وعدہ دیتا ہے کچھ عذاب پہنچے گا جس کا یہ یہ کیسے کہہ رہا ہے کچھ عذاب حالانکہ اگر علیہ السلام سچے ہیں تو آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں سارے کا سارا نادل ہوگا یا کچھ نادل ہوگا آپ ہر بات سچی کہتے ہیں نا اگر علیہ السلام صادق ہے تو آپ کی ہر بات کیا ہے صادق ہے ہر بات کیا ہے پھر بعد کا کلمہ وہ کیوں بول رہا ہے کہ کچھ وہ بات پہنچے گی عذاب پہنچے گا جس کا وہ وعدہ دیتا ہے سارا کیوں نہیں کہتا جو سب کو کل الدی جائے دیکھو جو سب کو مل دی جائے دیکھو سمجھا بعد کا کلمہ کیوں بول رہا ہے کہ کچھ عذاب آئے گا سوال سمجھ آیا ہے جواب جواب یہ کہ یہ بھی طرز ہے کلام کا وہ کہتا ہے کہ اگر یہ سچا ہے پھر بھی تم اس کو قتل اگر قتل کرو گے تو اول تو سارا عذاب نازل ہوگا سارا نہ آیا تو کچھ تو ضرور آئے گا سارا نہ آیا تو کچھ تو ضرور آئے گا کچھ سمجھ آیا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کل نہیں آئے گا اور بعد آئے گا وہ کہتا ہے کہ اگر تم اس کو قتل کرو گے صدق کی صورت کے اندر تو اول تو سارا عذاب نازل ہوگا اگر سارا نہ بھی آیا تو کچھ تو ضرور آئے گا اس لیے بعد النبی پر یہ لفظ لکھا ہے سارا نہ صحیح کچھ تو ضرور سارا نہ صحیح کچھ تو ضرور کرو مانا اور اگر ہے یہ سچا یہ پھر قتل اور زیادہ مضر ہے کیوں اس لیے کہ پہنچے گا تمہیں سارا نہ صحیح کچھ تو ضرور اس کا جائے تو کم جو پیش گوئی کرتا ہے تمہیں وعدہ دیتا ہے تمہیں سمجھا نا نہیں باب النبی جائے تو کم پر لکھا ہے انا قد اوحی الینا ان العذاب من انا قد الینا ان العذاب على من ہے و قبضہ وہ حاشیے پر ہے حاشیہ پر اوپر لکھا اوپر کونے پر اوپر اوپر ہاں ان العذاب على من قبضہ سمجھ رہے ہو کچھ وہ اس عذاب کا جو وعدے دیتا ہے تمہیں ان اللہ جی من ہو مصرف کبزاب حضرت یہ ادخال الہی ہے کیا ہے ادخال الہی ہے کہ اتنی بلیغ تقریر جو فرمائی مومن نے تو فرعون کو کوئی فائدہ ہوا اللہ نے فرمایا فرعون تو مصرف کرزاب ہے اور ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوا کرتی ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں ہدایت دیا کرتا اس انسان کو جو مصرف حد انسانیت سے نکلنے والا ہے حد سے نکلنے والا ہے نکل گیا اے مشرق اے دونوں کا حوالہ ہے شرک کرنے والا کذاب ان بہت بڑا جھوٹا ہے کذاب انسان مصرف انسان کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتے حضرت ایک قول تو یہ ہے جو ادخال ادخار ہے دوسرا قول یہ ہے کہ یہ خود مومن آل فرعون کا مقولہ ہے کس کا مقولہ ہے مومن آل فرعون کا مقولہ ہے وہ کہتا ہے کہ میاں سنو بات موسا علیہ السلام سچا ہے مسلم کیا ہے اس لیے کہ اگر یہ جھوٹا ہوتا تو یہ موجزات آسا جد بیزا اس کے ہاتھ پر ظاہر نہ ہوتے کیونکہ کذاب انسان کو اللہ کبھی ایسی باتوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا یہ موجے جو دکھا رہا ہے تو معلوم ہوا یہ سچا پیغمبر ہے یہ کیا ہے ہاں بے شک اللہ پاک میں ہدایت دیا کرتے اس انسان کو جو وہ مصرف ان حد انسانیت سے نکلنے والا کذاب بڑا جھوٹا ہے یا قوم لقم الملک یہ حصہ سوم ہے کیا ہے یہ تقریر پہلی کا تیسرا حصہ ہے سمجھا اور یہ <clears throat> دفع شبو ہے کہ ہمارے پاس حکومت ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے سمجھا یہ جی، ہمارا کیا کر سکتا ہے سمجھا نا بھائی وہ کہہ رہا ہے خبردار ملک واقعی تمہارا ہے لیکن اللہ کا عذاب جب آیا تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا یا قوم اے میری قوم سمجھا سی لقم الملک ملک واسطے تمہارے ہے بادشاہی آج کے دن آج کے دن تمہاری بادشاہی ہے ظاہرین غالب ہونے والے بیچ زمین کے غالب ہونے والے بیچ زمین سمجھا فمین سورونا تو کون مدد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب سے جانا اگر آ گیا وہ عذاب ہمارے پاس بابجا قتل و تقریب کے بابجا لکھا ہے تو کون مدد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب سے اگر آ گیا ہمارے پاس بابجا بابا جان قتل بھر سک اگر عذاب آ گیا تو ہمیں کون چھڑوائے گا اس کا خلاصہ لکھا ہے ہاشیے پر یا سطور کہیں ہوگا یعنی ماتا تلسباب مادی طاقتیں یعنی ماتا تلس باب مادی طاقتے خدائی عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی ماتا تلسباب مادی طاقتیں خدائی عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی سمجھا سی اسباب خود ہی تاپتے اما جی تاپتے خود ہی عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی بس یہ کتنی تقریریں ہو گئی تین تقریریں ہو گئی سمجھا کہ اب فرعون شروع کر رہا ہے کال فرعون پر لکھا ہے مخالفت فرعون کیا لکھا ہے کہنے لگا فرعون ما اری نہیں مشورہ دیتا میں تمہیں نہیں مشورہ دیتا میں تمہیں مگر وہ جو میں مشورہ دے چکا ہوں پہلے جو کچھ کے میں پہلے مشورہ دے چکا ہوں بس میں وہی مشورہ دیتا ہوں یعنی قتل موسا یعنی بس ایک ہی مشورہ ہے میرا جو کچھ میں مشورہ دے چکا ہوں کہا پھراؤں نے نہیں مشورہ دیتا میں تمہیں مگر وہ جو میں مشورہ دے چکا ہوں یعنی یہ لگلکا ہے یعنی تمہاری تقریر سے میرے خیالات تبدیل نہیں ہوئے یعنی تمہاری تقریر سے ہاشیے ہاں، پر ہاشے پر اوپر نمبر دو ہے ہاں، وہ دوسری سطح ہاشی پر اوپر دوسری سطح دیکھو یعنی تمہاری تقریر سے میرے خیالات تبدیل ہوئے نہیں مشورہ دیتا میں تمہیں مگر وہ جو میں مشورہ دے چکا ہوں وما احدی اور نہیں دکھاتا میں تمہیں مگر راہ بھلائی کا راستہ بھلائی کا رشاد کا منا نکل گیا بھلائی و مسلح بھلائی نہیں لکھا ہوا تو کا مانا ہے بھلائی اور مسلحت کا راستہ لکھ لو لکھ لو یہ بھلائی اور بھلائی والا اور مسلیحت والا راستہ میں لکھا رہا ہوں وقال الذي آمانا تقریر خانی اعلی سبیل ترقی ہے تقریر خانی اعلیٰ سبیل ترقی محمد سے اب ترقی کر رہا ہے دوسری تقریر کے اندر پہلی تقریر کی بہ نسبت وضاحت اور کہا اس انسان نے جس نے ایمان لایا انی اخاف یا قوم انی اخاف ہو حصہ اول تحدید دنیاوی جی، جی۔ کیا لکھا ہے حصہ اول تحدید دنیا دنیا کے عذاب کا ڈراوا دے رہا ہے اے میری قوم بے شک میں خطرہ کرتا ہوں اوپر تمہارے مثل دن احزاب کے اور کئی جماعتیں پہلے جو تباہ ہو چکی ہیں مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں تمہارے اوپر ایسا عذاب نہ آ جائے اور دنیا میں تم تباہ نہ ہو جاؤ بے شک میں ڈرتا ہوں خطرہ کرتا ہوں بس تمہارے مثل دن احزاب کے مثلا داب قوم نوئل یعنی مثل حال قوم نو السلام اور بعد اور اور وہ لوگ جو بعد ان کے بعد گزرے ان کے بعد گزرے نیچے ہے قوم لوت وغیرہ قوم قوم لوت وغیرہ وہ قوم جس طرح گزری ہیں سمجھا تھی ان کا مجھے خطرہ ہے کہ جس طرح ان کے ساتھ ہوا تھا تمہارے ساتھ بھی ایسے ہوگا بم ملا ظلم دل ادخال الہی طریقہ ہے جواب ہے سوال مقدر کا کہ یا اللہ تو نے یہ ساری قومیں برباد کر ڈالی یعنی تباہ کر دی قوم آگ قوم سمود قوم لو قوم لوت قوم شعیب وغیرہ تو یہ ظلم نہیں ہے یہ اتنی قوموں کو تباہ کر دینا اللہ نے فرمایا ظلم نہیں ہے میں ظلم نہیں کیا کرتا پر ظلم کا میں تو ارادہ ہی نہیں کرتا ظلم کا ارادہ ہی نہیں کرتا میں ہاں مم اللہ نہیں دو اور نہیں اللہ پاک ارادہ کرتے ظلم کرنے کا بندوں پر اللہ بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے بیا قوم انی اخاف کو علیکم حصہ دوم تحدید اخروی حصہ دوم تحدید اخروی آخرت کے کا رائے اور اے میری قوم انی اخاف والے حکم بے شک میں خطرہ کرتا ہوں اوپر تمہارے یوم تناد دل فریاد کے تناد جو ہے نا کے بعد سے ہے سمجھا فریادیں کرنا مبارکے کے لیے ہے سمجھا سی چیخ و پکار ہوگی نا کیا مطلب اللہ سب کو محفوظ فرما دے سمجھا مجرم جو ہے وہ آہو گاریاں کریں گے چیخ و پکار کریں گے سمجھا فریادیں کریں گے کہ اللہ ہمیں واپس کر دنیا کے اندر اللہ ہمیں معاف کر اس لیے اسے یوم تنازع کہا گیا بے شک میں خطرہ کرتا ہوں اوپر تمہارے یوم تنازع دن فریاد کے یوم تو بلونا ہونا یوم تنادے مبدل من ہو ہے اور یوم تو بلونا اس سے کیا بن رہا ہے بدل بن رہا ہے سمجھا بالکل جی؟ دیکھو مثلاً وہاں پر موقع سے حساب ہوگا درمیان میں جہنم ہوگی اس طرف جنت ہوگی سمجھ رہے ہو موقع حساب پرلی طرف درمیان میں جہنم اس طرف جنت حساب دے کر بندے کچھ آئیں گے جہنم کے اندر اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور کچھ جہنم کے اوپر کل خراب قبول کر کے جنت بات سمجھ رہی ہے تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ موقع سے حساب کو تم پیٹھ دے کر جاؤ گے کس طرف جہنم کی طرف کیونکہ جو آدمی اس دروازے سے داخل ہو کر اس طرف جائے گا تو ظاہر ہے اس دروازے کو پیٹ دے کر جائے گا نا جی, جی۔ اب دیکھو یوم تو بل نا جس دن کے تم پھرو گے کہاں پھرو گے جہنم کی طرف کس طرف جہنم کی طرف نہیں لکھا ہوا جہنم کی طرف مدبرینا پیٹ دینے والے موقع سے حساب کو پیٹ دینے والے موقع سے حساب کو موقع سے حساب کو پیٹ دے کر تم جہنم کی طرف چلو گے مالکم من اللہ نفی شفاعت قہریہ کیا لکھا ہے جنم آپ باطلا کر تمہیں سہارا ہے وہ کچھ بھی نہیں کریں گے نہیں ہوگا واسطے تمہارے اللہ کے عذاب سے میں نے آپ سے میں کوئی بچانے والا تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا سمجھ رہے ہو بنی ادخال الہی کیا لکھا ہے ہاں ادخال ہے سمجھا تھی اللہ پاک اپنی طرف سے فرما رہے سوال کا جواب ہے کہ اس تقریر سے اس کو کوئی فائدہ ہوا اللہ نے فرمایا جسے اللہ گمراہ کرے اسے ہدایت دینے والا اور وہ انسان جسے گمراہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ پس نہیں ہے بات تو اس کے نے دن کوئی راہ پر لے آنے والا مینہ کا مانا کوئی راہ پر لے آنے والا اس کو مل نہیں آئے اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا تو اس کو کون راہ پر لے آتا سمجھ رہے ہو اور ایک قول یہ ہے کہ یہ خود مومن کا مقولہ ہے کس کا مقولہ ہے مومن آل فرعون کا اس نے تقریر تو کی لیکن جب نا امید ہو گیا کیا ہو گیا نا امید ہو گیا پھر اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو پہنچ گیا جی، وہ مومن کہہ رہا ہے لکھا ہے تمہارے پاس حاشیے پر یہ ادھر ادھر کہیں لما یا ایسل مو من قبول ہی کالا گمئی بولے کرو اب اور وہ انسان جسے گمراہ کرے اللہ تبارک تعالیٰ پاس نہیں ہے کوئی ہدایت دینے والا راہ پر لے آنے والا غالبت جا اکم یوسف من قبل ویل بل توبیخ توبیقی بر بے بسری در حق یوسفی تو موسا موسا نہیں یوسف علیہ السلام موسا کار جو غلط لکھا ہے یوسف علیہ السلام تری کا تیسرا حصہ ہے کیا ہے کہتا ہے دیکھو یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر بن کر آئے تھے تم نے ان کی بھی توہین کی اور تم شک کے اندر رہے ان کی بات کو تم نے قبول آج یہ پیغمبر آیا ہے اس کی بھی تم توہین کر رہے ہو اور اس کی بات کو قبول نہیں کر رہے ہو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا بات یہ تو مانا کرو اب جا تم یوسف من قبل و بل اور البتہ تاکہ آئے تھے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام آج سے پہلے بل بجینات واضح دلائل لے کر چلے کر واضح دلائل لے کر واضح دلائل سے مراد وہ ہے لکھا ہوگا انہوں نے جو تبلیغ فرمائی ارباب متفرقون خیر اللہ بہار یہی مراد ہے واضح دلائل لے کر فما دل تم فی شکن بس ہمیشہ رہے تم بیچ شک کے اس مسئلے توحید سے جو لے آئے حضرت تمہارے پاس وہ مسئلہ میری طرف دیکھو یہاں دو باتیں سمجھ لیجیے تین باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اصطلاحات میں پارا ہو کہ گمراہی کے چار درجے ہیں کتنے درجے ہیں پہلا درجہ ہے ریب اور شک ریب اور انسان کو اللہ پناہ عطا فرماوے پہلے شک شروع ہوتا ہے حق کے اندر کیا شروع ہوتا ہے حق شک شروع ہوتا ہے حق کے اندر شک پڑنے لگ جاتا ہے یار یہ بات کیسے ہے یہ کہتے کیسے ہے پہلا درجہ شک شک پڑھتے پڑھتے پڑھتے آخر انسان دوسرے درجے میں آ جاتا ہے دلال کا درجہ ہے گمراہ ہو جاتا ہے دوسرا درجہ کیا ہے دلال ہو گیا شک پڑھتے پڑھتے انسان خود گمراہ ہو گیا پھر جب گمراہ ہو جاتا ہے تو تیسرا درجہ ہے جدال کیا ہے پھر جھگڑنا شروع کر دیتا ہے سمجھا باس و سے شروع کر دیتا ہے دلائل دینا شروع کر دیتا ہے باطل کی خاطر جب تیسرا درجہ اختیار کرتا ہے جدال والا تو پھر اللہ اس کے دل پر تباہ اور ختم کر دیتے ہیں موہر جبار یہ لگا دیتے ہیں کیا لگا دیتے ہیں پیچھے پڑا ہے موہر جبار کی تفصیل بھی گزر چکی ہے پہلا درجہ کیا ہے ریب اور شک دوسرا درجہ دلال تیسرا درجہ جدال اور چوتھا درجہ حق اچھا ایک فائدہ یہ ہو گیا دوسرا فائدہ دو قانون ہیں کتنے قانون ہیں دو ایک قانون یہ ہے کہ جب انسان شک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھپ کی وجہ سے انسان کو زلال کے نیچے لے آتا ہے کس کے نیچے لے آتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے وہ بندہ ایک قانون یہ ہے دوسرا قانون جب انسان جدال کرتا ہے باطل کی خاطر اور باطل کو ثابت کرنے کے لیے جدال کرتا ہے تو کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو تباہ اور ختم کے نیچے لے آتا ہے اس کے نیچے لے آتا ہے کتنی قانون ہو گئے پہلا قانون کیا ہے کہ جب انسان ریپ کرتا ہے تو اللہ اس کو دلال کے نیچے لے آتے ہیں دوسرا قانون کیا ہے کہ جب انسان جدال کرتا ہے تو اللہ اس کو ختم کے نیچے لے آتے ہیں سمجھ بات اب اندر دیکھو فما دل تم فی شکل راشی بن کر دل جاتے دلال آتے دلا جل جاتے پاشے پر درجات اربا ضلالت نمبر ون غیب و شک لکھا ہے نمبر دو نمبر تین جدال و مخاسمت نمبر چار تباہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھو یہ حاشیہ کون سا ہے دوسری سطح اب دو قیدے ہیں نمبر ون مسئلہ توحید کی آیات بینات میں شک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اضلال کے نیچے لے آتا ہے نمبر دو پھر عناد کی وجہ سے اس میں جھگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دلوں پر ہے سمجھ رہے ہو کتنی قانون ہو گئے دو کر دیکھو حضرت ہما دل تم فی شکن کے نیچے درجۂ اولا نہیں لکھا ہوا سما دل تو اسی شکل تم اول ابل اچھا ہتہ آئے گا حالانکہ کل تم نہیں ہے باخ اللہ ہو رسول رسولے کا جو ذلو کزال لکھا ہوگا قانون کزالے کا جو دلو پر کیا لکھا ہے لکھا لکھا اوپر ہوا ہے اور جو ذلوں پر لکھا ہوگا درجۂ دونوں جو ذلوں پر کیا لکھا ہے اچھا اب اللہ دین جو لکھا ہوگا درجہ سوم لکھا ہوا ہے اب کزال کا یتبا اللہ کزال کا پر لکھا ہوگا قانون دوم ہے دوسرا قانون ہے تباہ والا اور یتبا اللہ پر لکھا ہوگا درجہ چار درجے آ گئے اور دو قانون آ گئے یہ بات ختم ہو گئی اور بات اب سمجھانی ہے والا تکمن قبل وجنا مومن عال فراؤ موسا علیہ السلام کے دور کے لوگوں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ تمہارے پاس یوسف علیہ السلام آئے تھے حالانکہ یوسف علیہ السلام کو تو آئے ہوئے کئی سو سال گزر چکے تھے کئی سو سال گزر چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام آئے تھے مصر کے اندر جا فما دل تم مما جا کم کا کل تم یہ سارے خطابات موجودہ لوگوں کو آپ فرما رہے یہ کیوں کر رہے ہیں حالانکہ یہ تو سارے افعال کن کے تھے پہلے لوگوں کے یوسف علیہ السلام بھی پہلے آئے تھے کئی سو سال پہلے اور یہ سارے افعال بھی کن لوگوں کے تھے پہلے لوگوں کے تو ان کو خطاب کیوں ہو رہا ہے سوال سمجھ جائے